اور قومیات کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے